اور جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہیں ناؤ ٹھہراتے مگر ٹھٹھا کیا یہ ہے جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا